السلام علیکم cognitive psychology lecture eight today the topic of discussion continues to be attention in the previous lecture we discussed how attention was a typical area of study in cognitive cognitive psychology psychology attention ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کی وہ اس لیے کہ یہاں فلاسفرز اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ پھر سے یونائٹ ہو جاتے ہیں philosophers theorise and scientist experiment to reach the same goal یہ چیز میں نے بار بار آپ کو اسٹریس کی تھی کہ فلاسفرز جو ہیں وہ تھیوری بلڈنگ کرتے ہیں اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کرتے ہیں اور میں جاری رکھوں گا یہ بات کہ کس طرح ایکسپیریمنٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ماڈلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں through very clever very ingenious methods اور اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں وہ پھر سیمولیشن ڈیزائن کرتے ہیں اچھا اب سینسری میموری جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کافی بات کی تھی آئی کی بات کی تھی ایکوز کی بات کی تھی تو from sensory memory we know that most of the information is discarded and some of it is selected for further processing and some of it which is selected for further processing اس سلیکشن کے پارٹ میں اٹینشن جو ہے اٹینشن کا پروسیس توجہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں that plays a crucial role in this stage of of selection information اب اٹینشن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پریویس لیکچر میں وی ڈسکس میٹافورز ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مثلاً اگر آپ اسٹیج پہ ہیں اور بہت سارے ایکٹرز کھڑے ہیں اور ہم ہیرو پہ توجہ مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک اسپوٹ لائٹ اس پہ دیتے ایک بیم اسٹیج پہ پھینکتے ہیں تو ہیرو کے علاوہ یا ہیرو ہیروئن کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں ان پہ آڈینس کی توجہ نہیں جاتی تو that is one way of talking about attention another way of talking about attention is a filter اور سیو جیسے ایک چھلنی ہوتی ہے اگر ہم اس میں آٹا چاندتے ہیں تو ڈرٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے چلنی میں رہ جاتا ہے اور آٹا اس میں سے نکل جاتا ہے تو پرہیپس وی کین یوز اور we can talk about attention as if it is a filter یا پھر ایک بوٹل نیک ہے بوٹل نیک کیا ہوئی جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک میں ایک موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک پتلی سی سڑک آ جائے اس میں سے بہت زیادہ ٹریفک فلو نہیں کر سکتی یا ایک بوتل ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کافی چوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی نیک کافی پتلی ہوتی ہے اور وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سارا لکوڈ ایک ہی وقت میں نہ گر جائے بوٹل نیک جو ہے وہ ایک محدود تعداد کو محدود کوانٹٹی کو اس میں سے جانے کی اجازت دیتی ہے and another way of talking about limited resource is limited resource جیسے گاڑی میں جتنا پیٹرول ہوگا اس کے حساب سے ہی آپ ٹریول کر سکیں گے یا پھر ایک کمپنی میں مین پاور کی بات ہوئی تھی تو اس سلسلے میں آپ کو ایک سلائڈ بھی دکھائی گئی تھی which I want to to show you again کہ اٹینشن جو ہے ایز اے نیک کیسے فنکشن کرتی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سے نیومرس سینسری انپوٹس آ رہی ہیں بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے سینسز کے ذریعے لیکن جس انفارمیشن کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے اٹینڈیڈ انفارمیشن وہ بوٹل کے نیک کے حصے میں ہے اور اس میں اس چھ سات جو لائنیں آ رہی ہیں ایروز آ رہے ہیں ان میں سے صرف دو سلیکٹ ہو رہے ہیں تو that is one way of looking at attention similarly we discuss some more metaphor of limited resource کیا جیسے بیٹری ہے اگر ایک بیٹری میں جتنی بھی پاور ہے اس کے حوالے سے آپ ایک ٹارچ جلا سکتے ہیں لیکن ایک پورے گھر کی بجلی جو ہے وہ ایک چھوٹی 1.5 پوائنٹ فائیو وولٹ بیٹری جو ہے اس گھر کو سپورٹ نہیں کر سکتی اس گھر کی ساری الیکٹریسٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اسی طرح جس طرح ہمارے گھروں میں بجلی فراہم کی جاتی ہے اس کی بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے آپ اس پہ بہت زیادہ لوڈ نہیں ڈال سکتے ورنہ چیزیں فیوز ہونا شروع ہو جاتی تو ایک یہ میٹافور تھا انرجی کا لمیٹڈ ریسورس کے حوالے سے دوسرا ورک اسپیس کا کہ اگر آپ کے پاس کام کرنے کے لیے ایک ہی کمرہ ہے تو آپ سو لوگوں کی کمپنی اس کمرے سے نہیں چلا سکتے آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین یا چار لوگ آپ رکھ سکیں گے ایک چھوٹے سے کمرے میں تو اٹینشن جو ہے we can talk about it as if it is also work space اور ایک میٹافور جو میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا وہ ہے ڈیمنز کا یا جن کا کہ بھائی جن جو ہے ہمارے پاس آپ یوں تصور کر لیں کہ ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں کچھ جن موجود ہیں اور ہر جن جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر ہے اب یہ جو جن ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے اگر ہمارے پاس کل جنوں کی تعداد ہی دو یا تین ہو تو ہم ایک وقت میں بمشکل دو یا تین کام کر پائیں گے زیادہ سے زیادہ پھر اسی حوالے سے مزید ہم نے اس کو بڑھایا تھا کہ اٹینشن جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی یہ سنگل مائنڈیڈ ہوتی ہے سنگل مائنڈیڈنیس سوال یہ پیدا ہوا کہ can attention only help perform one thing at a time لیکن پھر جو اعتراض اٹھا وہ یہی تھا کہ اس آئیڈیا پہ کہ what about walking and talking ہم چہل قدمی کر رہے ہیں اور ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہم اکثر ایک وقت میں دو یا تین کام کر رہے ہوتے اسی طرح جو لوگ ایکسپیرئنس ڈرائیورز ہیں انہیں پتا ہوگا کہ they can drive and talk and smoke at the same time. And some people even eat while they're driving. حالانکہ I would recommend against it. یہ کافی خطرناک بات ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی اٹینشن بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے بہرحال the idea is that yes we can do more than one task at a time تو پھر یہ سنگل مائنڈیڈنیس چھ مانی دار اس کے کیا معنی ہوئے واٹ ڈز اٹ مین تو لوگوں نے کہا کہ جناب بات یہ نہیں ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی چیز کو دی جا سکتی ہے ایک ہی ڈیمانڈنگ ٹاسک کو دی جا سکتی ہے ایک ایسا ٹاسک جو مشکل ہو آپ کے لیے نیا ہو یا کمپلیکس ہو تو پھر آپ ایک وقت میں ایک ہی ٹاسک ڈیمانڈنگ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں دو ٹاسک نہیں کر سکتے اس کی مثال میں نے آپ کو یہ ایک دفعہ پہلے ٹیپنگ ایکسپیریمنٹ سے بھی دی تھی لیکن ایک اور مثال جو میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں حساب کے دو سوال حل نہیں کر سکتے یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب تین سو چھیاسی کو چار سو پچانوے سے اپنے ذہن میں ضرب دیں اور ساتھ ہی چار ہزار اسی کو دو سو اکیاسٹھ سے ضرب دیں تو اگر آپ فرض کریں آپ میں بہت اچھے ہیں تو آپ ایک سوال تو شاید اپنے ذہن میں کر پائیں وہ بھی بہت مشکل سے آپ دوسرا سوال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حل نہیں کر پائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجیے I challenge you I bet you want be able to do it تو بات یہ ہوئی ان کنکلوژ کہ attention is a single minded phenomenon and you cannot perform two demanding tasks ایک ہی وقت میں آپ دو مشکل کام نہیں کر سکتے اور یہ اٹینشن کا ایک فیچر ہے تو اسی طرح بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے بہت پہلے بات کی تھی ہول رپورٹ پیراڈائم کی اور پارشل رپورٹ پیراڈائم کی جس میں آپ کو بارہ لیٹرز دیے جاتے تھے اور ان میں سے کہا جاتا تھا کہ آپ کتنے لیٹرز بتا سکتے ہیں اور attention appear real reason the real culprit for bad performance in whole report paradigm یعنی وہ جو بارہ میں سے آپ کو چار یا پانچ یاد رہ گئے اس کی وجہ یہی تھی کہ اٹینشن جو تھی وہ لمیٹڈ تھی اور اس نے ان چار اور پانچ پہ ہی فوکس کیا یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کیا اس کی کیپیسٹی اتنی ہے وہ ایک وقت میں چار یا پانچ لیٹرز پہ فوکس کر سکتی ہے پورے بارہ پہ نہیں کر سکتی اچھا اب یہ جو ہے بات تو پھر وہ چار یا پانچ جو حروف ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ چار یا پانچ حروف جب سلیکٹ ہوتے ہیں تو انہیں ایک ایسی فارم میں سٹور کر لیا جاتا ہے جو اب سینسری ان پٹ کے بھروسے پہ نہیں رہتی it doesn't really depend on now sensory processing it is now transformed into a shape that our brain can subject to further processing ایک ایسی شکل میں اٹینشن انہیں لے جاتی ہے انہیں ٹرانسفارم کر لیتی ہے ان لیٹرز کو ان چیزوں کو کہ وہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں اور ان کے ساتھ مزید پروسیسز ہو سکیں اور یہ جو ٹرانسفارمیشن کے لیے سلیکشن ہوتی ہے یہ اٹینشن کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور صرف اٹینڈیڈ آئٹمس کو دی جاتی ہے but in the end most information is lost because attention has limited capacity ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں دہرانا چاہوں گا اور وہ ہے ڈائکوٹک لسننگ ٹاسک لفظ ذرا مشکل لگتا ہے لیکن بات سمپل سی ہے آپ کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا دیے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ہیڈ فون میں کچھ سنائی دیتا ہے اور دوسرے ہیڈ فون میں کچھ اور سنائی دیا جاتا ہے تو basically the paradigm is is one ear is presented with one message other ear is Ya message subjects پے جاتا ہے کہ رائٹ والا نہیں سننا and subject report hearing very little from the other ear یعنی اگر آپ کو کہا گیا کہ جناب رائٹ ایئر میں آپ کو کچھ میسج دیا جائے گا لیفٹ ایئر میں بھی دیا جائے گا آپ نے صرف لیفٹ رائٹ ایئر والے پہ توجہ دینی ہے تو جب ٹاسک ختم ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا رائٹ ایئر والا میسج بتائیں سبجیکٹ فر فر بتا دیتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لیفٹ ایئر والا میسج بتائیں تو وہ کہتے ہیں پتا نہیں کچھ کچھ یاد نہیں یا کچھ سنا نہیں ہم تو اس کی مثال کچھ ایسے دی تھی کہ فرض کریں لیفٹ ایئر میں پرزینٹ کیا جاتا ہے الفاظ پرزینٹ کیے گئے رین ہاؤس آکس کیٹ اور اسی وقت رائٹ ایئر میں ورڈ دیے گئے ٹی جاب بکس لک اور آپ کو کہا گیا attend to the left ear only تو لوگوں نے بتایا رین ہاؤس آکس کیٹ اور رائٹ ایئر میں سے وہ کچھ نہیں بتا پائے تو یہ تھا ڈائکوٹک لسننگ ٹاسک اور اس پیراڈائم کو جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایئر کو سلیکٹ کریں یا ایک میسج کو سلیکٹ کریں اس کو ہم کہتے ہیں شیڈوئنگ اور شیڈو کس چیز کو کیا جاتا ہے جس چیز کو آپ توجہ دے رہے ہوتے ہیں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شیڈوڈ ایئر اور شیڈوڈ میسج اب یہاں پہ کہا گیا کہ جناب may be attention starts to select information very early ظاہر ہے جب سینسز پہ ایک انفارمیشن امپنج ہوئی ہے اور اسی وقت اٹینشن آ گئی ہے اس پہ توجہ آ گئی ہے مرکوز ہو گئی ہے تو پرہیپس سلیکشن بڑی جلدی شروع ہو جاتی ہے soon after the sensory store یعنی آئی اریکو کے بعد اٹینشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے ایک مفروضہ ہے ابھی پروو نہیں ہوئی ہے بات ایک مفروضہ ہے and no higher level processing is performed at this time یعنی ورڈس کے میننگ جو ہیں یا ان کی جو اور امپلیکیشن وہ ابھی پروسیس نہیں ہوتی بیسک انفارمیشن جو ہے پچ ہے لاؤڈنیس ہے کس کی آواز کس کو آئی وغیرہ ان پہ توجہ ہوتی تو یہ مفروضہ کیا ہوا اٹینشن جو ہے لو لیول پروسیس ہے سینسری پروسیسنگ کے فوراً بعد آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو ایک سلائیڈ جو میں دوبارہ دکھانا چاہوں گا وہ ہے ارلی سلیکشن ماڈل کی کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ایئر سے کچھ انفارمیشن آئی لیفٹ ایئر سے کچھ انفارمیشن آئی اور فلٹر جو ہے وہ لیفٹ ایئر کو اس نے بلاک کر لیا تو لیفٹ ایئر سے آنے والی انفارمیشن جو ہے جیسے کہ واپس چلی گئی گویا کہ وہ ہماری انفارمیشن پروسیسنگ سسٹم میں داخل ہی نہیں ہو سکی اور رائٹ ایئر والی انفارمیشن داخل ہو گئی کیونکہ اس کے آگے سے فلٹر ہٹ گیا اس کو لیفٹ سائڈ پہ اسی سلائڈ کے اس طرح شو کیا گیا ہے کہ سینسری رجسٹر ہے یا سینسری میموری ہے اس میں انفارمیشن آئی ساری تقریبا انفارمیشن آئی اور ساری انفارمیشن میں کے بعد اس پر فلٹر لگا جو اٹینشن ہے اس فلٹر میں سے چھن کے کچھ انفارمیشن آئی جس کو پھر ریکگنائز کیا گیا یعنی پیٹرن ریکگنیشن یہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو یہ بھی کافی اہم موضوع ہے کوگنیٹو سائیکالوجی میں لیکن the important thing is that according to these modules attention happens early and it's a low level process تو آئیے اب آتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ پہ جو جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کرنی شروع کی تھی and I think it's very important جب بھی میں آپ کو کوئی ایکسپیریمنٹ ایکسپلین کروں گا تو I will go over it over and over again تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کانسیپٹ اور آپ انشاءاللہ خود بھی کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکیں that is something that we will do and we will expect you to do کہ آپ کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکیں جو کوگنیٹو uh, سائیکولوجی کے پروسیسز سے ریلیٹڈ ہو اور ہمیں مزید انفارمیشن دے سکے graduate at Oxford University in England so Gray and ویڈ وہ ٹو انڈر گریجویٹس یعنی آپ لوگوں کی طرح وہ لوگ بھی انڈر گریجویٹ سے بی اے کر رہے تھے اور یہ بات ہے 1960 کی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جناب اگر اٹینشن ارلی سلیکٹر ہے اور صرف جو لو لیول پروسیس ہے اور صرف پچ اور لاؤڈنیس کے بیسس پہ وہ ڈسائڈ کر لیتی ہے کہ کس انفارمیشن کو سلیکٹ کرنا ہے تو پھر میننگ کا اٹینشن سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے دیٹ میک سینس ٹھیک ہے نا اگر واقعی لو لیول پروسیس ہے اور واقعی وہ بہت ارلی سلیکٹ کر لیتی انفارمیشن کو اس کی فزیکل پراپرٹیز کی وجہ سے تو پھر میننگ کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جناب لیفٹ ایئر میں کہا جان الیون بکس اور رائٹ right ایئر میں کہا ایٹ رائٹس ٹوینٹی اب یہ دونوں سینٹینس اگر آپ اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں تو نان سینس ہے ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور سبجیکٹس کو کہا گیا کہ جناب آپ نے جو بھی میننگ فل میسج آپ کو آ رہا چاہے رائٹ ایئر میں آ رہا ہے چاہے لیفٹ ایئر میں آ رہا ہے آپ نے اس کو شیڈو کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے تو اب سبجیکٹس نے کیا رپورٹ کیا سبجیکٹس نے نہ تو جوائن الیون بکس رپورٹ کیا نہ ایٹ رائٹس ٹوینٹی رپورٹ کیا انہوں نے رپورٹ کیا جان رائٹس بکس یعنی پہلا اور آخری لفظ جو ہے انہوں نے لیفٹ ایئر سے لے لیا اور دوسرا لفظ جو ہے انہوں نے رائٹ ایئر سے لے لیا just to make sense of the sentence یعنی جان جان رائٹس بکس جو ہے کتابیں لکھتا ہے رائٹر ہے یہ جو چیز تھی یہ سبجیکٹس نے اب اس کی امپلیکیشن بہت گہری ہیں اگر آپ پہلے سارے ایکسپیریمنٹس کو دیکھیں پہلے سارے کانسیپٹس کو دیکھیں جو ہم نے آپ سے بات کی تو ہمیں تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ اٹینشن جو ہے وہ اس کی سلیکشن بہت ارلی ہو جاتی رائٹ right? اور وہ اتنا لو لیول پروسیس ہے کہ جو ساؤنڈ کی پچ ہے یا آواز کی جو لاؤڈنیس ہے یا ایک انسان کی جو آواز ہے دوسرے انسان کی نسبت صرف ان چیزوں پہ بیس کر کے ہم ایک انفارمیشن کو ایک وائس کو اٹینشن پے کرتے ہیں اور دوسری کو نہیں کرتے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ سبجیکٹس نے باقی انفارمیشن تھرو آؤٹ کر دی اور صرف میننگ فل میسج کے لیے لیفٹ اور رائٹ ایئر میں انہوں نے آلٹرنیٹ کیا سو so جان انہوں نے ایک کان میں سنا رائٹس انہوں نے دوسرے کان میں سنا اور بکس تیسرے کان میں پہلے کان میں دوبارہ سنا so they were able to switch back and forth between the two ears تو وہ جو ارلی سلیکشن ماڈل تھا اگر آپ اس کی سلائڈ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ دیکھیں اس میں رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ایئر میں انفارمیشن آئی اور فلٹر نے لیفٹ ایئر کو کلوز آؤٹ کر دیا اگر فلٹر نے لیفٹ ایئر کو کلوز آؤٹ کر دیا ہوا ہے تو پھر سبجیکٹس نے میننگ کے بیسس پہ اٹینشن کو سوئچ کیسے کیا اور یہ جو چیز ہے کہ اٹینشن کو انہوں نے رائٹ ایئر اور لیفٹ ایئر کے درمیان سوئچ کیا میننگ کے بیسس پہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میننگ انہیں پہلے پتا چل گیا اٹینڈ کرنے سے یہ تو ایک کافی پیراڈاکسیکل سی بات نہیں یعنی پیراڈاکسیکل سے مراد یہ ہے کہ اس میں تضاد نہیں لگتا کہ جناب اٹینشن آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے فلاں چیز تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ میننگ ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ جناب یہ چیز جو ہے اس کا میننگ جو لیفٹ ایئر میں چیز آ رہی ہے اس کا رائٹ ایئر سے تعلق بنتا ہے میننگ کے حوالے سے so this is a very important finding in that it told us کہ attention uses meaning which is a higher level process کس طرح we will explore these issues further ان شاء اللہ but the counter hypothesis to the earlier one یعنی پہلا ہائیپوتھس کیا تھا کہ جناب اٹینشن ارلی سلیکشن کا نتیجہ ہے وہ سینسری اسٹوریج کے فوراً بعد ایک فلٹر سا لگ جاتا ہے ایک چھلنی سی آ جاتی ہے جو انفارمیشن کو اس میں سے سفٹ کرتی ہے تو یہاں ایک کاؤنٹر ہائپوتھس دیا گیا کہ attention is probably not an early selector but a late selector یعنی میننگ کی پروسیسنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے دماغ میں تو پھر اٹینشن آتی ہے ویری ویری انٹرسٹنگ یعنی دو ایکسپیریمنٹس ہیں اور وہ ہمیں مختلف باتیں بتا رہے ہیں اب 1960 میں ہی ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا آکسفرڈ میں ہی ہوا اور یہ این ٹریسمن نے کیا انہوں نے کیا کہا کہ سبجیکٹس کو یہ نہیں کہا کہ میننگ فل میسج کو فالو کرو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیفٹ ایئر میں جو میسج آئے گا بس اسی کو دیکھ تو گویا انہوں نے جو ٹیپیکل ڈائکوٹک لسننگ ٹاسک میں شیڈوئنگ پیراڈائم جو ہوتا ہے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ جناب صرف لیفٹ ایئر والا میسج سننا ہے رائٹ ایئر کو کوئی توجہ نہیں دینی اب لیفٹ ایئر میں لیٹ سے انفارمیشن دی گئی I was going there when China smoke lovely chirping اب آپ نے دیکھا کہ I was going there when تک ایک میننگ فل سینٹینس چل رہا ہے جو اچانک بریک ہو جاتا ہے اور آگے پھر چائنا اسموک لولی چرپنگ بالکل ایک نان سینس میسج شروع ہو جاتا ہے اور رائٹ ایئر میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ I was going there when کے ساتھ چل رہا ہے بکس چیئرز ٹیبلز ایلیفینٹ لیکن جیسے ہی لیفٹ ایئر میں نان سینس شروع ہوا یعنی China smoke lovely chirping right ear میں شروع ہوا آئی سو برائٹ فلش یعنی لیفٹ ایئر میں میننگ فل میسج چلتے چلتے رک گیا اور اس کے ساتھ نان سینس شروع ہو گئی اور رائٹ ایئر میں نان سینس سے شروع کیا اور جیسے ہی لیفٹ ایئر میں میننگ فل میسج ختم ہوا اس کو کنٹینیو کر دیا گیا رائٹ ایئر میں یعنی I was going there when I saw a bright flash اب یہ ایک جملہ ہے جس کی سینس بنتی ہے لیکن آدھا وہ لیفٹ ایئر میں پرزینٹ کیا گیا ہے اور باقی آدھا رائٹ right ایئر میں پرزینٹ کیا گیا اور سبجیکٹس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف لیفٹ ایئر کو سننا ہے but what happen many subject switched ear instruction کو ڈس اوبے کرتے ہوئے they switched ear to follow the meaningful message what does it mean آپ خود سوچیں کیا مطلب ہو سکتا کیا امپلیکیشن ہے یہ کیسے ہو گیا کہ جناب آپ تو لیفٹ ایئر میں سن رہے ہیں رائٹ ایئر کو تو آپ سن ہی نہیں رہے ہیں وہ تو آپ کو سنائی دے ہی نہیں رہا جیسا کہ ہمارے پچھلے ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہے کہ جو انفارمیشن رائٹ ایئر میں آئی سبجیکٹ نے کہا جی ہم نے تو سنی نہیں اور اس دفعہ آپ کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ میننگ فل میسج کو فالو کرنا ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ صرف لیفٹ ایئر میں سننا تو پھر how is it they followed the meaningful message obviously something is giving us the meaning even before the attention is totally focused on content یا نہیں I leave to you think about it but this what create a very interesting paradox and cognitive psychology اور ٹریسمنٹ کا ایکسپریمنٹ جو ہے اس حوالے سے کلاسک لیکن کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ جناب انفارمیشن جو ہے وہ لازمی طور پہ لیٹ سلیکشن ہی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ ارلی ہی ہو جیسے کہ ٹریسمین نے کہا اور اس کے ان کے ماڈل کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن ٹریسمین نے بھی اسے لیٹ سلیکشن نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹینشن کوئی ہائر لیول پروسیس ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دماغ کے جو ہائر پروسیسز ہیں وہ ارلی آن اس میں ایک رول پلے کر رہے ہوں اٹینشن کے حوالے سے اور لیکن this this is where the situation gets complex so that is why I want you to understand things very very clearly ایک طرف ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب physical features like pitch loudness and which ear it is presented to are more important than meaning for attention ٹھیک ہے دوسری طرف ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ meaning plays a central role in terms of how attention is focused اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب آپ فرض کریں آپ ایک دعوت پہ گئے اور اس دعوت پہ آپ بہت سے لوگ ہیں شادی شادی کے کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ تین چار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور بہت سارے اس طرح گروپس بنے ہوئے ہیں اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اب آپ کی توجہ جو ہے وہ پوری طرح مرکوز ہے اس گروپ میں جس میں کہ بات چیت چل رہی اب کیا ہوا سے فار ایگزامپل آپ کا نام ہے شاہد اب آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے گروپ میں بیٹھے ہوئے اچانک ہال کے ایک دوسرے کونے میں ایک گروپ میں کسی نے کہا کہ وہ میں آپ کو شاہد کے بارے میں بتا دوں اچانک آپ کی توجہ ہال کے دوسرے کونے کی طرف مرکوز ہو جائے your attention will shift from the group that you are in to where your name was spoken this is an example of was saying. This is an example of Gray and Wedderburn did کیا کہ آپ آپ اگر اگر اپنے اس اس گروپ کی کی باتیں باتیں نہیں نہیں رہے رہے جو دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے آپ کا نام لیا this is quite interesting and quite puzzling for psychologists کہ how is it that we are using attention to select information attention is already focus some when how is it the we moved from one corner of the room to the other just to trace just to track the mention of your name and جسے کہتے ہیں نا ہمیں سچویشن ہوئی ایسی اور کان کھڑے ہو گئے یہ کیا ہوا میرا نام کس نے لے دیا اور فوراً توجہ جو ہے وہ ادھر چلی گئی تو دس اس پیراڈاکس کو حل کرنے کے لیے کافی مزید ایکسپیریمنٹیشن اور تھریٹیکل ورک ہوا ہے پر at this moment I just want to present you different models different early models of attention which have shape the field of cognitive psychology اور اس میں میں پھر سے آتا ہوں ڈینیل براڈ بینٹ کی طرف براڈ بینٹ جنہوں نے ارلی سلیکشن کی بات کی اٹینشن کے بارے میں اور جنہوں نے جو ہے بنیادی کچھ ایکسپیریمنٹس کیے سینسری پروسیسنگ کے بارے میں بھی اور اٹینشن کے بارے میں بھی تو براڈ بینڈ نے یہ کیا کہ اپنے جو انگلینڈ میں وہ جو کام کر رہے تھے مختلف قسم کے اسکلز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں اور انفارمیشن پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے انہوں نے ایک ماڈل دیا which is one of the different early selection models of attention. تو اب آپ اس سلائڈ پہ ذرا غور کیجئے کہ اس میں لیفٹ پہ سب سے پہلے انفارمیشن آ رہی ہے لیفٹ سے ایروز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویژل انفارمیشن لیٹ سے یا آڈیٹری انفارمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اب وہ جو انفارمیشن ہے وہ ہماری سینسز پہ پڑتی ہے تو جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آئیز کی مثال دی تھی کہ آئیز کو ہم کیمرا سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہیں اس کی اپنی جو شیپ ہے اس کی اپنی جو فارم ہے اس سے اس کی کیپیسٹی لمٹ ہو جاتی ہے تو سینسز جو ہیں وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر اندر اس انفارمیشن کو لیتی ہیں اور اس میں سے majority of the information majority of the information that is received by senses then goes to short term store اب یہاں پہ یہ بات کرنی ضروری ہے کہ سینسز پہ جو انفارمیشن پڑ رہی ہے وہ بھی ساری انفارمیشن ہمیں نہیں مل رہی ہے سینسز کو بھی نہیں مل رہی ہے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مثلا ہم سیون کلرز دیکھ سکتے ہیں سیون سے زیادہ کلرز جو ہے ان کی فریکوینسی اور ویو لینتھ کو ہماری آئیز نہیں دیکھ سکتے تو بہت ساری ایسی کائنات میں ہمارے انفارمیشن موجود ہے which our eyes can not possibly see جیسے الٹرا وائلٹ ہے یا انفرا ریڈ ہے یہ دونوں کلرز جو ہیں وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور ان کے علاوہ جتنے لاکھوں کلرز اس یونیورس میں موجود ہیں وہ ہماری آئیز دیکھ ہی نہیں سکتی but that is one point so ایک تو لمیٹیشن یہیں پہ ہو گئی کہ ہماری سینسری سسٹم کی اپنی کچھ لمیٹیشن ہے پھر وہ جب شارٹ ٹرم رجسٹر میں جاتا ہے شارٹ ٹرم اسٹور میں جاتا ہے تو شارٹ ٹرم اسٹور جو ہے that seems to be almost limitless کہ جتنی انفارمیشن سینسز میں آئی ہے تقریباً اتنی ہی شارٹ ٹرم اسٹور میں موجود ہے اب یہ میں چیز یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ شارٹ ٹرم اسٹور جو ہے یہ سینسری اسٹور کہلاتا ہے اس کو ہم آگے جا کے ہم بعد میں بات کریں گے شارٹ ٹرم میموری کی اس سے کنفیوز مت کیجیے گا شارٹ ٹرم میموری ایک خاص چیز ہے جس کا اٹینشن سے بھی تعلق ہے لیکن ابھی I want to warn you please do not confuse this short term store اور sensory register with short term memory please یہ یاد رکھیے گا اس کو جب بھی ہم شارٹ ٹرم اسٹور کے ساتھ جب بھی ہم میموری کا لفظ استعمال کریں گے تو یا ہم کہیں گے ویژل میموری یا کہیں گے آڈیٹری میموری یا کہیں گے سینسری میموری یا کہیں گے very very short term memory تو شارٹ ٹرم میموری جو ہے یہ نہیں ہے short term store please remember this this is a very important point coming back to short term store اب شارٹ ٹرم اسٹور کیا ہے یہ شارٹ ٹرم اسٹور وہ ہے جو ہم نے دو ایک لیکچرز میں اس پہ کافی توجہ سے کافی سیر حاصل بحث کی ہے دوز آر تھنگس آئی کان اینڈ ایکو یعنی ہمارا ویژل میموری رجسٹر اور ہمارا آڈیٹری میموری رجسٹر یہ وہی ہیں جس میں اسپرلنگ میں اسپرلنگ نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ ٹروی کے ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ میں یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے and these these you you know can can be tested on as well تو یہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اچھا اب and you also remember that Ulric Neisser uses the name آئی ایکو and the first time it was in fact Neisser wrote the book all cognitive psychology ویپ this field for you to come تو یہ ہے شارٹ ٹرم اسٹور جس میں almost all the information that is required by the sense is retained but for very very short time icon میں آئی ہوئی انفارمیشن ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے غائب ہو جاتی ہے سوائے اس کے سوائے ان بٹس آف انفارمیشن کے جس پہ اٹینشن آ گئی ہو اور یہاں پہ جو ہے براڈ بینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سلیکٹو فلٹر آ گیا ہے جس کو وہ اٹینشن کا نام ہیں اب کیا ہوتا ہے سلیکٹو فلٹر جو ہے وہ اس لیے لگا ہے یہ اگر آپ اس ماڈل کی سلائیڈ کو فالو کریں تو سلیکٹو فلٹر کے بعد ایک چیز ہے فورن بعد جسے وہ کہہ رہے ہیں لمیٹڈ کیپیسٹی چینل یا پروسیسنگ سسٹم جو ہے آپ کا پی سسٹم جہاں لکھا ہے لمیٹڈ کیپیسٹی چینل ہے اور اس لمیٹڈ کیپیسٹی چینل کی وجہ سے وہ فلٹر پہلے لگا ہوا کہ بھائی چونکہ اس اگر آپ نے اس سسٹم پہ لوڈ ڈالا تو وہ خراب ہو جائے گا تو اس لیے پہلے آپ نے فلٹر لگا دیا ٹھیک ہے نا اب یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ جی فلاں کوئی سرکٹ ہے اور سرکٹ میں ایک باکس ہے اور اس باکس میں اگر آپ نے الگ و چیزیں ڈال دی ساری تو وہ خراب ہو جائے وہ اپنی پیک پرفارمنس آپ کو نہیں دے سکے گا تو آپ پہلے اسے فلٹر لگا دیتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اٹینشن کو فلٹر نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی چینل ہے آپ کا وہ نیک ہے وہ نیرو لین ہے فلٹر لیکن آپ اس سے سوری وہ جو لمیٹڈ کیپیسٹی چینل ہے اٹینشن اور اس سے پہلے ایک فلٹر ہے اور وہ فلٹر جو ہے وہ اس علم گلم کو باہر رکھتا ہے جیسے ایک بہت امپورٹنٹ نیرو لین ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس پہ ہر طرح کی گدا گاڑی اور ٹرک آئیں کیونکہ وہاں سے ابھی نے گزرنا ہے تو آپ وہاں پہ ایک بیریئر لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ صرف ان گاڑیوں کو گزرنے دیتے ہیں جن کو سیکیورٹی چیکنگ ہوئی ہوئی ہے یا وہ اس وقت کوئی سیکیورٹی رسک نہیں بنتے تو آپ ایک ایسا ایک بیریئر لگا دیتے ہیں that is purpose of the selective filter اچھا، اب لمڈ کیپیسٹی چینل کیا ہوا پھر یہ ہے اٹینشن اچھا، اب آگے کیا ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں سے انہوں نے تین طرف ایروز بھیجے اور وہ ایروز کہاں کہاں جا رہے ہیں لمٹس چینل جو ہے جب سلیکٹ فلٹر سے انفارمیشن آئی تو اس نے کہا کہ اچھا اب یہ انفارمیشن اس میں سے ضروری تھی تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ لمیٹڈ کیپیسٹی چینل سے ایک ایرو اگر آپ دیکھیں اوپر جا کے واپس شارٹ ٹرم اسٹور کی طرف جا رہا تو اب اس بیس پہ مثلا میری آواز آپ سن رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پہ آپ نے اس کورس کے لیے انرول کیا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہی آواز آپ کو آئے آپ اسے سنیں اور اسے سمجھیں اب بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں یہ ہو رہا ہے کہ سم بڈی ایلس از ٹاکنگ تو وہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں کا شور جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتا تو آپ کا جو لمیٹڈ کیپیسٹی چینل ہے وہ ایک ایرو واپس شارٹ ٹرم اسٹور کی طرف جا رہا ہے یعنی جب فلٹر ہو گئی بات تو آپ نے میری طرف توجہ کی اور اب لمیٹڈ کیپیسٹی چینل صرف میری ہی آواز کو میری ہی آواز کی پچ جو آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اس کی لاؤڈنیس آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے فزیکل فیچر آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اسی کی طرف آپ نے توجہ دی تو ایک فیڈ بیک لوپ اسے ہم کہتے ہیں جو چیز ایک اگر ایرو سیدھے چلتے جا رہے ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ انفارمیشن فلو ہے لیکن اگر ایک ایرو جو ہے ایک جگہ پہ پہنچ کے واپس شروع کی طرف چلا جائے تو اس کو ہم ایک فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں اور اس فیڈ بیک لوپ کے ذریعے مزید سلیکشن اس انفارمیشن کی ہو رہی ہے جسے ہم پہلے سے اٹینڈ کر رہے ہیں گویا یہ ایک لامتنا سلسلہ سا بن جاتا ہے جس چیز کو آپ پہلے سے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ مزید اسی کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ فلٹر کو بھی بائی پاس کر رہی ہے واپس کا جو لوپ ہے وہ فلٹر کو بھی بائی پاس کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہی انفارمیشن چاہیے اور کچھ نہیں میں نے سننا میں اور کسی چیز کو توجہ نہیں دینا چاہ رہا right I hope it is clear up to now اچھا اب ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جسے ہم نے کہا نا دعوت کی میں نے بات کی تھی آپ سے کہ آپ کی توجہ جہاں پہ آپ کا نام لیا گیا اس طرف مرکوز ہو جاتی ہے یا میننگ کے حوالے سے لوگ سوئچ بیک اینڈ فورتھ کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے اپنے ارلی سلیکشن ماڈل کے ہی ذریعے ایکسپلین کرنے کی ضرورت کی ہے انہیں اسی سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ فار انسٹنس اب آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ کیپیسٹی چینل سے انفارمیشن کہاں جا رہی ہے ایک ایرو سیدھا جا کے نیچے کو جا رہا ہے ایک ایرو سیدھا جا کے اوپر کو جا رہا ہے تو اگر آپ نیچے والے کو دیکھیں تو وہ باکس میں ہے میں store of conditional probabilities of past event this is a very interesting phase store of conditional probabilities of past event جسے میں آپ کو کیسے ایکسپلین لیٹ سی آپ کے پاس عام عام طور طور پہ پہ جب اس طرح کی انفارمیشن آپ ورچوئل یونیورسٹی آپ نے آن کیا آپ کے سامنے لکھا ہے کوگنیٹو لیکچر ایٹ اب اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ اگلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ آپ کو میری شکل نظر آئے گی اور پھر میں آپ سے آپ کے لیکچر کے بارے میں آپ کی جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات چیت شروع کریں پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ اس سے اس سلائڈ پہ چلی جائے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی تو یہ کچھ ایونٹس ہیں جو آپ نے پاسٹ میں اپنے ایکسپیرئنس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد کچھ اور ہوگا تو اٹینشن جو ہے وہ اسی طرح اسی حوالے سے اپنے آپ کو سلیکٹ کرتی اچھا مثلاً میں اس کی مثال یوں لیتا ہوں کہ آپ جیسے کاکٹیل پارٹی فینومین کو ہی لے لیں کاکٹیل پارٹی فینومین کہتے ہیں اس کو جب آپ کا نام کہیں بولا جائے تو آپ کی توجہ ادھر مرکوز ہو جائے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاسٹ میں کبھی آپ کا نام لیا گیا جب بھی آپ کا نام لیا گیا تو usually you were attending to that information تو اس چیز کی پاسٹ ایونٹس کی وجہ سے پروبیبلٹی تھی لائکلیہڈ تھا تو چونکہ وہ sound I even though you are paying attention to some some thing thing else because it was that you have heard in past over over and again it was almost automatic کہ اٹینشن جو ہے وہ ادھر فلو کر گئی تو یہ اس ایک ایرو کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اٹینشن تو پہلے اس نے فلٹر تو پہلے لگ گیا ٹھیک ہے نا فلٹر آپ دیکھیں تو وہ شارٹ ٹرم اسٹور کے فورن بعد آ رہا ہے لیکن وہ جو لمیٹڈ کیپیسٹی چینل انہوں نے براڈ بینڈ نے کیا ہے وہ یہ پرپز سرو کر رہا ہے اس فنکشن کو پرفارم کر رہا ہے کہ اگر کوئی پاسٹ ایکسپیرئنس پہ بیسڈ انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اسے سوئچ کر سکیں اب کیا ہوا store of conditional of past events پہ جب لمیٹڈ کیپیسٹی چینل آپ کا گیا تو وہ موو کر کے واپس ایرو جو ہے feedback loop selective filter کو گیا اس نے سلیکٹو فلٹر کو فلٹر کا رخ اس طرف کر دو جہاں میرا نام لیا گیا اور وہ انفارمیشن مجھے چاہیے اب مجھے یہ انفارمیشن نہیں چاہیے جو اس گروپ میں بات ہو مجھے وہ انفارمیشن چاہیے میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں وہ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہا کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا یا اگر آپ پوزیٹو تھنکنگ والے آدمی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار وہ بھی میری تعریف کر رہے ہوں گے سننی چاہیے تو there are many aspects like there based on past experience you switch your attention and there is a feedback loop to the select filter تبدیل کر لو اپنا رخ تبدیل کر لو اچھا اب let's look at the top side of this limited capacity channel limited capacity channel سے آگے دوسرا ایرو جو گیا وہ کہاں گیا system for varying output until some input is secured اچھا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے آؤٹ پٹ کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ابھی تک ان پٹ کی بات کرتے رہے لیکن آؤٹ پٹ بھی تو ایک فنکشن ہے نا سسٹم کا کہ اب جو انفارمیشن اس میں سے آئی ہے اب اس پہ آگے کچھ نہ کچھ تو پرفارم کرنا ہے مثلا جیسے آپ نے اپنا نام سنا اب آپ کی گردن ادھر مڑ گئی رائٹ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب تک ان پٹ نہیں آ رہی وہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی آؤٹ پٹ کو بھی ویری کرتے رائٹ right? تو یعنی آپ نے اپنا نام سنا اس کے لیے آپ نے جو آؤٹ پٹ یا آپ کی جو رسپانس آئی ہے وہ ویری ہو گئی ہے پہلے آپ ادھر توجہ دے رہے تھے اب آپ ادھر مڑ گئے ہیں اور وہ اس لیے مڑ گئے ہیں کہ وہاں سے وہ نئی ان پٹ لی جا سکے right right? And then on what کیا باتیں کی گئی ہیں کیا باتیں آپ نے اپنے بارے میں سنی ہیں آپ کے جو افیکٹرز ہیں جو last stage in this model is کہ آپ کے ہاتھ آپ کے آپ کا منہ آپ کی گردن یہ سارے کیا چیزیں پرفارم کریں گے کیا فنکشن پرفارم کریں گے so that result from this complex phenomenon so quickly going over this and trying to simplify it ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے اٹینشن کو ایک باکس سے ریپرزینٹ نہیں کیا انہوں نے اٹینشن کو ان دو تین باکسز سے ریپرزینٹ کیا ہے جس میں سے پہلا باکس ہے selective filter and that comes on very very early in the information processing system immediately after the visual اور دی آڈیٹری میموری اور دا رجسٹر سلیکٹو فلٹر جو ہے شارٹ ٹرم اسٹور کو اس سے پاسٹ ایکسپیرئنس کی جو اسٹوریج ہے اس کو جاتا ہے system for varying output کو جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتی جو آپ کو یاد رکھنے والی چیز ہے جیسے میں نے کہا کے ہینڈ آؤٹ کے ساتھ ملیں گی ان کی کاپی لیکن جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ selective filter short term store کے فورن بعد آتا ہے that is why broadband model is called an early selection model اب ٹریسمن کا ماڈل فریس مین آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے بات کی تھی 1960 میں انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک کان کو کہا تھا کہ شیڈو کریں اس میں ایک میسج آ رہا تھا اچانک وہ میننگ فل میسج جو ہے وہ دوسرے ایئر میں کنٹینیو کیا گیا تو subject switched ear some subject switched ear and followed the meaningful message اس میں انہوں نے کیا کہا اس میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ماڈل دیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اچھا اب مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی لیٹ سلیکشن ماڈل نہیں دیا ارلی سلیکشن ماڈل ہی دیا ہے کہ آپ کی جو let's look at this slide that explains treatment model first thing اب یہ باٹم سے اب جا رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ باٹم پہ آپ کو سلائڈ نظر جو باکس نظر آ رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے فزیکل سلیکشن اور لکھا ہوا ہے پچ لاؤڈنیس ایٹسٹرا اور اس میں اس کے نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہے shadowed message and other input اب کیا ہوا شیڈوڈ میسج وہ ہے جس کو آپ توجہ دے رہے ہیں اب اس کی پچ اور لاؤڈنیس ایک ہی طرح کی ہے اور اس کے دوسری طرف ادر ان پٹ ہے یعنی وہ دوسرے کان میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے کہ بھی آپ نے اس کو توجہ نہیں دینی اب بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں فلٹر نہیں ہے اٹینویٹر ہے اٹینویٹر کیا ہوتا اٹینویٹر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی سگنل کو ویک کر دیتی ہے اور کسی کو اسٹرانگ رہنے دیتی this is is interesting allowing for the fact کہ دونوں کانوں میں سے انفارمیشن تو جا رہی ہے لیکن اٹینشن جو ہے وہ ایک فلٹر نہیں ہے وہ اٹینویٹر ہے اٹینشن کیا کرتی ہے وہ ایک کان میں سے آنے والی انفارمیشن کو ویک کر دیتی ہے اور دوسرے کان میں سے انفارمیشن کو وداؤٹ پرابلم جانے کیوں اس سے کیا فائدہ ہوتا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے کوکٹیل پارٹی میں کسی نے آپ کا نام لیا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس گفتگو کو توجہ دی کیونکہ آپ تو اپنے گروپ میں باتیں کر رہے لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ کا نام لیا تو اٹینویٹر میں سے گزرتے وقت وہ ویک ہو گیا تھا لیکن سسٹم میں پہنچ گیا وہ آپ کا نام تو اب آپ نے ڈسائڈ کیا based on experience based on the fact that your name has been mentioned you now switched all your attention to the other phenomenon تو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اٹینویٹر کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے تھریش ہیں ہائی اور لو اور اس میں کیا ہو رہا ہے اٹینویٹر اٹینویٹر میں کے بعد سے نکلے تو لیفٹ ایرو جو ہے وہ اوپر تک جا رہا ہے اس میں ٹیبل فائر گرین ہیلپ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جو رائٹ right ایرو ہے جو اٹینویٹر سے گزرا جس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے تھے اس میں آپ کا نام آ گیا تو اس کے لیے انہوں نے کیٹیگری بنائی سبجیکٹو لاؤڈنیس یعنی ایک تو لاؤڈنیس ہے جو کہ ماحول سے ہے ایک اونچی آواز ہے ایک پچ ہے آپ کے کانوں میں ظاہر ہے آپ کے قریب کی آوازیں زیادہ اونچی آ رہی ہوں گی تو اس کو آپ توجہ دے رہے ہیں لیکن ایک سبجیکٹو لاؤڈنیس ہے یعنی آپ کا نام یا آپ کے کسی بڑے اچھے دوست کا نام یا کوئی ایسا موضوع جس میں آپ کو بہت دلچسپی ہے آپ کی ایکسپرٹیز کا آپ کے انٹرسٹ کا تو اس کی سبجیکٹو لاؤڈنیس ہمارے مینٹل ڈکشنری وہ باکس انہوں نے اوپر بنایا جس میں بہت سارے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے مثلا ٹیبل کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لفظ ہے گرین ٹھیک ہے ایک عام معمولی لفظ ہے بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں آپ بات کریں لیکن آپ کی مینٹل ڈکشنری میں آپ کے نام کی بہت اہمیت ہے it's a very loud word subjective loudness کا کانسپٹ انہوں نے دیا کہ آپ کے اپنے خیال میں ایک چیز کی کیا loudness so that subjective loudness escapes the weakening of the attenuator یعنی اٹینویٹر نے جس ان پٹ کو کمزور کر دیا تھا جس ان پٹ کو جس آواز کو اس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو ایگزٹ ہی نہیں کر رہی بہت ہی معمولی ہے سبجیکٹو لاؤڈنیس نے اسے پھر آپ کے لیے اونچا کر دیا اور آپ کی توجہ ساری کی ساری ادھر مبزول ہو گئی so let me go over it again it's a difficult concept لیکن دیکھیے کہ اب ٹریسمین جو ہے وہ ایک کوگنیٹو سائیکولوجسٹ تو ایک کوگنیٹو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن بھی کر رہی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اس کے تھیری بلڈنگ بھی کر رہی ہیں ایک ماڈل بھی کریٹ کر رہی ہیں تو she is being a scientist and a philosopher at the same time and what she is doing for us she is looking at broadband filter model and seeing کہ نہیں فلٹر ماڈل جو ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہے ہمیں ایک سمپل ماڈل چاہیے تو فلٹر کی جگہ انہوں نے اٹینویٹر لگا دیا اور اٹینویٹر میں آپ کو پھر بتاؤں اٹینویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ویک کرنا کسی سگنل کو ویک کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایمپلیفائر وغیرہ میں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ جو اٹینویٹر اس سسٹم میں لگنا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ساؤنڈس تو ساری آ رہی ہیں سسٹم کے اندر چاہے ہمیں پہلے پتا نہیں چل رہا کیونکہ ان کی مینٹل ڈکشنری میں سبجیکٹو لاؤڈنیس بہت کم ہے نا ول کو تھرڈ ماڈل اور وہ ہے نارمنز ماڈل نارمنز ماڈل جو ہے اس نے it's not very popular any more لیکن ہی ٹو کہ جناب اٹینشن جو ہے وہ بہت بعد میں ہوتی ہے اچھا اب یہ ماڈل بھی الٹا ہے کہ یہ اوپر سے شروع ہو رہا ہے تو اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں سلائڈ کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب سینسری انپٹ آ رہی ہے اوپر سے اور اسے پروسیس کیا جا رہا ہے بغیر کسی فلٹر کے بغیر کسی اٹینویٹر کے سب کچھ پروسیس ہو رہا ہے جو کچھ بھی آ رہا ہے چاہے اس کونے کونے سے سے آ آ رہا رہا ہے چاہے اس ہے ہم نے ساری انفارمیشن کو پروسیس کر دیا اس کے بعد وہ میموری میں جاتا ہے ٹھیک ہے اور میموری میں جب جاتا ہے تو میموری ہماری اس کی ریلیونس ہے بھی کہ نہیں ہوئی ہمارے تو گویا وہ یہ کہیں گے کہ جناب اس کوکٹیل پارٹی میں جو آپ کا نام بھی ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے اور سارا کچھ سنا ہے اور ہمارا مائنڈ جو ہے ساری انفارمیشن کو ایک انکانشیسلی پروسیس کیے چلا جا رہا ہے لیکن جس چیز کی ریلیونس ہے ہم سے اس کو وہ پھر سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اٹینشن دیتے تھنک اباؤٹ اٹ انہوں نے تو بالکل الٹا چکر چلا دیا نارمن صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب اٹینشن تو بہت بعد کی بات ہے پہلے تو ہم ساری انفارمیشن لیتے ہیں سینسری اسٹور میں جاتی ہے سینسری اسٹور سے ہماری شارٹ ٹرم میموری میں پھر لانگ ٹرم میموری میں اور پھر لانگ ٹرم میموری کے اندر وہ جو ہے اس کی ریلیونس چیک ہوتی ہے اس ریلیونس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور جب سلیکشن ہو جاتی ہے تب ہم اسے اٹینشن پے کرتے I hope you understand this these are almost opposite اپڈلس تو now to quickly go over the ideas that we discuss today I would say کہ ہمارے پاس دو کمپیٹنگ ماڈل ہیں ایک ارلی اٹینشن ماڈل ہے دوسرا late selection model early selection model late selection model early selection model میں پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک فلٹر ماڈل ہے براڈ بینڈ صاحب کا اور دوسرا جو ہے وہ اٹینویٹر ماڈل ہے اینڈ ٹریسمنٹ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ فلٹر ماڈل جو ہے فلٹر کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو جانے دیتا ہے اور اٹینویٹر وہ ہوتا ہے جو سب چیزوں کو جانے دیتا ہے مگر کچھ چیزوں کو ویکن کر دیتا ہے کچھ سگنلز کو ویک کر دیتا ہے کچھ آوازوں کو کم کر دیتا ہے اور آگے جو ہماری انہوں نے مینٹل ڈکشنری کا کانسیپٹ دیا جسے نارمل صاحب میموری کہہ رہے ہیں اس میموری کے اندر اس مینٹل ڈکشنری کے اندر کچھ چیزوں کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے تو وہ اس وقت وہ جو ویک سگنل بھی ہے وہ ان اہم چیزوں کو لاؤڈلی پرزینٹ کرتا ہے تو اس سے جو فزیکلی لاؤڈ سگنل ہوتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا وہ ویک ہو جاتا تو we'll continue to talk about attention this we close today's lecture thank you